امریکہ کے اس سفر میں مجھ سے کئی بار ایک سوال کیا گیا وہ تھا اور سنت کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں دیکھیے اس کے بیک گراؤنڈ کو جو آپ جانیں گے تبھی سمجھ پائیں گے کہ کیا چیز ہے بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے دیکھیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خار القرو نے کرنی سمبل لذیذ یلون ہوں سمبل لذیذ یلون ہوں تو اس کو لے کر کے علماء مانتے ہیں کہ تین کرم کرم ایج دور تین پیریڈ ایسے ہیں جو گولڈن پیریڈ ہے اسلام میں اس کے بعد کوئی نہیں پیریڈ ہے یہ تین کون ہیں رسول اللہ کا زمانہ صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ بس اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں قرون مشہور رہا بالخیر کہتے ہیں قرون سلاسہ تین ایسے دور جس کے بارے میں خود تغبر نے کہا کہ یہ معیاری دور ہوں گے معیاری مطلب سیز میں نہ لیجیے کیونکہ سیز میں کوئی چیز نہیں ہوتی تو صرف تین دور کو رسول اللہ نے گواہی دی قرون مشہور رہا بالخیر یعنی پروفیٹک پیریڈ صحابہ پیریڈ اینڈ تابعین پیریڈ اس کے بعد نہیں اس زمانے میں جتنے بھی مسلمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ سب اس کے بعد کے ہیں کوئی اس کے بارے کا نہیں ہے جتنے جھگڑے جتنے اخلافات جتنے عجیب و غریب قسم کے جو آپ سنتے ہیں لوگوں سے وہ سب ان تین کے بات کے ہیں دیکھیے ہوا کیا کہ بنو میاں تک جو ہے وہ کلچر باقی تھا نے یعنی صحابہ کلچر بہت کیونکہ بنو بیا جو تھے وہ سب عرب تھے عربوں میں ایک اسلام کے لیے حمیت تھی تو سزا کے زمانے میں اور خلافت راجدہ کے زمانے میں اور بنو و تک وہ جو صحابہ کا جو بنا تھا اس پر وہ لوگ قائم رہے کیونکہ ان کے اندر حمیت تھی اس کے بعد کیا ہوا بنو میاں اور بنو عباس میں اختلاف ہوا اور ابن عباس جو تھے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھے کہ خود اپنے بل پر وہ امیل ڈانس کو ختم کر سکے تو انہوں نے کیا کیا ایرانیوں کو سہارا لیا یعنی بنو عباس جو بنو امیہ کی حکومت ختم کر کے انہوں نے قائم کی دولت عباسیہ بغداد میں جس کا سینٹر تھا وہ قائم کی انہوں نے ایرانی کی مدد سے اپنی ذاتی اس سے نہیں چنانچہ ایرانی چھا گئے یہیں سے سارا فساد برپا ہوتا ہے یعنی عربیت ختم ہو گئی ایرانیت آ گئی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ٹاپ کے علماء اس کو مانتے ہیں اس کو مثال کے طور پر آپ پڑھیں کتاب ابن خلدون کی جو کتاب ہے مقدمہ جو عربی میں بھی انگریزی میں بھی کئی لینگویج چھپی ہے وہ پڑھ سکتا ہوں اس کو بہت ہی اچھی کتاب ہے وہ ہے انالیس آف اسلامک ہسٹری یہ جو مقدمہ ابن خلدون ہے اسلامک ہسٹری تو یہ ہوا کہ بنو عباس جو تھے وہ ایرانیوں کی مدد سے انہوں نے بنو بنویا کی حکومت ختم کیا تو اب چونکہ ایرانیوں نے مدد کی تھی تو وہی چھا گئے جیسے انڈیا میں ہوا دیکھیے انڈیا میں ہمایوں سے پہلے جو کلچر تھا وہ الگ تھا ہمایوں کے بعد کلچر بدلا کیونکہ ہمایوں جو تھا شیر شاہ سوری سے اس کو شکست ہوئی تھی بھاگ کر ایران گیا تو اس وقت ایران میں جو بادشاہ تھا کاشار اسے مدد لیا اس نے اس کی آرمی لے کر آیا وہ اور پھر شیر شاہ سوری ختم کیا تو چونکہ ایرانیوں کی مدد سے قائم ہوا تھا جہاں تو ایرانی وہاں سے آئے اور اس کے بعد انڈیا میں جو آرٹ آ گیا آرٹ وہ اسی کے زمانے سے آیا اس سے پہلے ایجوکیشن وغیرہ پر زور ہوا کرتا تھا اس کے بعد آرٹ پر زور ہونے لگا تو یہ ایک ضمنی مثال تھی تو اسلام کی تاریخ میں یہ ایک ڈیویشن آیا کہ پیورلی عربیت پیورلی اسلامیت کے بجائے اجمیت یا ایرانیت چھا گئی وہی سب پیدا ہوا ہے اب دیکھیں کہ اس زمانے میں میموری کے سطح پر ہمیشہ موجود تھی لکھی ہوئی شکل میں کم تھی تو لوگوں کو یاد تھے لوگ چرچا کرتے رہتے تھے اس کا کیونکہ زمانے میں لوگوں کا حافظہ یعنی میموری بہت اچھی ہوا کرتی تھی وہ زمانے کی بات نہیں ہے جب آپ اپنے جسم کے کسی حصے کو زیادہ استعمال کریں گے تو وہ حصہ طاقتور ہو جائے گا بس ایک ہاتھ کو آپ ان ایکٹیو کر گئے ایک ہاتھ سارا کام لے تو ساری طاقت اس میں آ جائے گی اور یہ بالکل کمزور ہو جائے گا تو پرنٹنگ پریس سے پہلے یہ تھا کہ صرف میموری ہی ایک ذریعہ تھی بس تو لوگ یادی تھے چیزوں کو یاد رکھنے کے اس وجہ سے میموری بہت اسٹرانگ ہوا کرتی تھی ہر جگہ کی انڈیا میں بھی ہر جگہ جب پرنٹنگ پریس آیا تو میموری کمزور ہو گئی تو حدیثیں جو تھی پہلے زمانے میں سب قسم موجود تھیں ایسا نہیں کہ حدیثیں موجود نہیں تھی لیکن میموری کی سطح پر تھی وہ تو بنو عباس کے زمانے میں لکھا جانے لگا یہ جو محدثین ہیں بخاری ہے مسلم ہے اور میں حنبل ہے اور مالک ہیں ترمدی ہے ماجہ ہے ابو داؤد ہے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے اس زمانے میں یہ سب بنو عباس کے زمانے میں پیدا ہوئے یاد رکھیے جتنے بھی ہے بنو عباس کے زمانے میں تو اس بارے میں کیا ہوا کہ حدیث کی تدوین سے پہلے فقہ پیدا ہوئی یعنی ہسٹوریکل جو آرڈر ہے اس میں آپ دیکھیں تو پہلے فقہ آتی ہے اس کے بعد حدیث آتی ہے ہوا کیا کہ جو تھے یعنی جو بابا ابو ابا وغیرہ اس زمانے لوگ اسے مسائل پوچھتے تھے جیسے آپ نے کئی مسئلہ پوچھا کہ میں نیند دیر میں کھلی تو میں فجی نماز پڑھی نے تو سنت پڑھوں کہ نہ پڑھوں ایسے ہزاروں مسئلے لوگ پوچھنے لگے تو ان لوگوں نے فقہ بنائی ان یعنی مسائل کا جواب دینے کے لیے تو فقہ جو بنی اس وقت حدیث مرتب نہیں تھی یعنی فوکھا کے پاس سارا حدیث کا سارا ذخیرہ موجود نہیں تھا کیونکہ اس وقت تدبیر نہیں ہوئی تھی تو یہ لوگ اہل قیاس کہے جائیں گے کہ کچھ حدیثیں تھی کچھ قرآن آیتیں تھیں کچھ قیاس تھا ان کا قیاس مطلب انفرنس انفرنس تو فقہ کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ سب قیاسی ہیں انفرینشیل یعنی ہیں تو اس کے ریئیکشن میں پھر حدیثیں جمع ہونا شروع ہوئی تو اس زمانے میں ایک طبقہ پیدا ہوا جو کہا جاتا تھا اہل سنت یعنی دو طبقے تھے ایک اہل قیاس اور اہل سنت یہ ہسٹری میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک طرف فقہ تھے جو اہل قیاس کہ جاتے تھے مثلا ابو حنیفا کو زمانے میں قیاس کہتے تھے وہ کوئی امام نہیں بولتا تھا امام تو اب بولا جانے لگا ہے ابو نبو قیاس کرتے بہت قیاس کرنے والے تو اس زمانے میں دو گروپ پیدا ہوئے ایک تھا اہل قیاس ایک تھا اہل حدیث اسے اہل حدیث کو اہل سنت بھی کہا جانے لگا دونوں ایک ہی مطلب ہے دونوں کا تو اہل قیاس وہ تھے جو انفلوئنس کو ذریعے سے مسائل بناتے تھے اور اس کو لوگوں بتاتے تھے تو اس کے ریئیکشن میں کیا ہوا کہ بھئی یہ تو غلط ہے حدیث کی بنیاد پر ہونا چاہیے تو اس کے ریئیکشن میں حدیثوں کی تدوین شروع ہوئی یعنی کمپائلیشن جو ہوا حدیث ہو اس کے ریئیکشن میں شروع ہوا فخر کے ریئیکشن میں یہ سب میری کوئی اپنی ذاتی بات نہیں ہے یہ سب بےما مانتے ہیں اس کو یہ جو ادھر ادھر آپ سنتے ادھر ادھر جو مولوی یہ کچھ جانتے وانتے نہیں کہ ایسی کسی مدرسے سنت دے لیا آپ یہاں آ کر کے وہ امامت کر رہے ہیں اور خام خواہ مسئلے بیان کرتے ہیں جو اس کو کہتے ہیں متباہی علماء میں وہ بات کر رہا ہوں جو متباہی علماء کے نزدیک اکسپٹڈ ہے تو اب کیا ہوا کہ ایک طرف اہل قیاس تھے ایک طرف اہل حدیث یعنی مدثیر نے کہا کہ ہم مسائل کو مستمت کریں گے حدیث سے ڈائریکٹر تو یہ دوسرا طبقہ جو تھا اہل قیاس کے مقابلے میں اس کو اہل حدیث کہا گیا اور اہل سنت بھی کہ گئے وہ اسی میں اس زمانے کے جو بڑے عالم تھے امتمیہ اس کے بہت بڑے وکیل تھے وہ تو اہل حدیث والے ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں تو اہل سنت یا اہل حدیث دونوں ایک چیز ہیں وہ بمقابل اہل قیاس پیدا ہوئی جسے نماز میں سفر میں آپ نے کہا کہ جمع کرنا جو ہے دو نمازیں قصر کرنا تو اس میں قیاس کے طور پر ابو عنیفا نے ایک رائے بنائی اور انہوں نے کہا کہ جمع جو ہے وہ صرف حج کے سفر کے لیے عام سفر کے نہیں ہے حالانکہ حدیث موجود ہے باقاعدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے یہ حدیث وہ حدیث ان کو نہیں ملی ہوگی تو خیر دیکھیے اس وقت جو طبقہ پیدا ہوا علی قیاس کے مقابلے میں وہ تھا اہل سنت یا اہل حدیث بس اتنا ہی تھا اچھا بات کو کیا ہوا کہ سیاسی اختلافات ہوئے مثلا علی اور معاویہ کی لڑائی بناویا اور بن عباس کی لڑائی یہ سب سیاسی اختلافات بہت بڑھ گئے بہت بڑھ گئے یہاں تک امت میں اختلافی اختلاف ہو گیا اس وقت ایک حدیث کو لے کر لوگوں نے ایک مسئلہ بنایا وہ حدیث ہے یہ کہ لا تج تب امتی الزلالہ تب و سواد العظم اس کو لے کر ایک مسئلہ بنایا مسئلہ کیا تھا جسے میجارٹی ہو اس کا ساتھ دو ایک اور حدیث ہے کہ عید اللہ عل کئی حدیثیں اس طرح کی ہیں تو اس میں جماعت کی اہمیت ہے اس سے ہم لوگوں نے مسئلہ یہ نکالا یعنی شروع میں جو تھا مسئلہ تھا شروع میں وہ تھا کہ جسے جماعت ہو اس کو ساتھ دینا چاہیے that was a practical settlement it was not a theoretical statement یہ مطلب یہ تھا کہ جماعت کا تو حق ہوتا یہ مطلب نہیں تھا اس کا عملی طور پر کیا ہے کہ بھائی ایک مسجد ہے اس میں اختلاف پیدا ہو گیا تو یہ کہا گیا کہ دیکھو پچہتر فیصد نماز جو کرے اس کو مان لو میجارٹی کو مان لو دیٹ واز پریکٹیکل سیٹلمنٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچہتر فیصد والے جو حق پر ہیں یہ مطلب نہیں تھا تو یہ تھا فارمولا آف یونٹی اتحاد کا فارمولا کہ جدھر میجورٹی ہے جیسے ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے ڈیموکریسی کیا ہے ڈیموکریسی ہے میجورٹی کو ماننے کا نام ڈیموکریسی ہے rule of majority rule of people نہیں ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ government of people by the people for the people یہ تو ایک خط ایک صرف ایک وہ ہے ایک تھیوری ہے پریکٹیکل طور پر دیکھا ہے تو democracy means rule of majority تو اسی کو لوگوں نے کیا کہ جیسے میجارٹی ہے اس کو پال لو بس باقی جو ہے اللہ تعالی کے حوالے کر دو شروع میں ایسا تھا اس کو ایک پریکٹیکل فارمولے کے طور پر پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ اس میں یہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ جدھر زیادہ لوگ وہی حق بھی ہے جب میجارٹی ہوتی حق بھی ہے یہ مطلب نہیں تھا نہ ڈیموکریسی میں ایسا ہے آج نہ پہلے ایسا تھا جدھر زیادہ لوگ ادھر حق ہے اس کے سوا کوئی پریکٹیکل فارمولا نہیں ممکن ہے کیونکہ ڈفرینس کو آپ مٹا نہیں سکتے it is beyond your capacity to remove all the difference it is beyond your capacity to eliminate all the difference to have to find some practical formula تو یہ آئیڈیل فارمولا نہیں تھا یہ پریکٹیکل فارمولا تھا کہ جب آپ ڈفرینس کو بٹا نہیں سکتے چلو بھائی جدھر زیادہ لوگ ہیں اس کو کر لو باقی لوگ جب چپ ہو جائے بات کو دھیرے دھیرے لوگوں نے یہ سب جب زیادہ لوگ ہیں وہی حق بھی ہے آج کل یہی سمجھا جاتا ہے یہ ادھر میجارٹی ادھر حق ہے بالکل یہ باطل ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسی سے اس زمانے سے الجماعت جوڑا گیا ہے یعنی پہلے آیا ارے سنت بات کو آیا جماعت یہ ٹرم نہ رسول کے زمانے میں تھا نہ خلف زمانے میں تھا نہ بڑے عمر کے زمانے میں تھا یہ یہ ٹرم ٹرم ہے عباس کے بعد تو و جماعت جو ہے یہ کوئی قرآن حدیث سے لیا پر مبنی بیس نہیں کرتا یہ اس کا تعلق قرآن حدیث سے نہیں ہے اس کا تعلق بعد کے زمانے میں جب اختلافات پیدا ہوئے تو how to settle the difference اس کے جواب میں پیدا ہوا دوسری بات یہ ہے دیکھیے کہ لا تشت امتی والا ضرورہ جو ہے اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں لوگ اس کا لیٹر آسن یہ ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی مجتمع نہیں ہوگی یعنی سب کے سب گمراہ ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جتنا زیادہ لوگوں وہی حق ہے یہ مطلب نہیں ہے اس کا بڑے بڑے اس کو ایسے مانتے ہیں عوام میں مطلب سمجھتے ہیں عوام میں یعنی ماسد میں کہ جسے زیادہ لوگ ہیں حق پر ہے اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ امت میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ سارے کے سارے لوگ گمراہ پڑ جائے کچھ فرق چاہے ایک ہی فرق کیوں نہ ہو باقی رہے گا جو سچ میں کھڑا ہوا ہوگا کیوں یہ بھی مسٹیریس نہیں ہے یہ مسٹیریس نہیں ہے دیکھیے جتنے دین آئے سارے ادیان میں اسلام کی اسپیشلٹی ایک ہے وہ یہ کہ یہاں پر قرآن محفوظ ہے حدیث محفوظ ہے لائف اور پرافٹ محفوظ ہے یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں لکھی گئیں اب پرنٹڈ فارم میں ہے وہ تو چونکہ اسلام کا ریکارڈ قرآن بھی ایک ریکارڈ ہے اسلام کا ریکارڈ جو ہے آتھینٹک طور پر محفوظ ہے تو پھر اس قرآن کے گمراہی کا امکان ہی نہیں ہے کہ سب کے سب گمراہ ہو جائے کچھ بندے تو ایسے ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے حدیث کو پڑھیں گے وہاں سے ڈرائیو کریں گے سچائی کو یہ مسٹیریس نہیں یاد رکھیے چونکہ قرآن جو ہے ایک اس کا ریکارڈ ہے ہر چیز کا اور آتھینٹک ریکارڈ ہے ہر چیز کا اس وجہ سے یہ امپاسبل ہو گیا کہ ہر ہر آدمی گمراہ ہو جائے کچھ نہ کچھ آدمی ضرور ایسے باقی رہیں گے جو قرآن سنت کو پڑھ کر کے سچائی کو دریافت کریں گے یہ مطلب صرف ہے اس میں میجارٹی حق پر آئی یہ مسئلہ کے بیان کیا گیا تیسری بات سنیے اب اس زمانے میں ایسے زمانے میں ہم ہیں جبکہ یہ سب حالات بہت پھیلے ہوئے ہیں بہت پھیلے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیے جو آدمی جاننا چاہتا ہو کہ سچائی کیا ہے اس کو آپ بتائیے جو میں نے بتایا آپ جو سیکر ہو جو سینسیئر ہو جو چاہتا ہو ہسٹری کو ایکسپلین کرے کیونکہ یہ سارا جو ہے کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے اس سے ہسٹری ایکسپلین نہیں ہوتی ابن خلدون پہلا شخص تھا جس نے ہسٹری کو ایکسپلین کرنا چاہا اسی لیے اس کو بہت بڑا درجہ مانا جاتا ہے تو اور سب لوگ مانتے کوئی میں نہیں مانتا سب لوگ مانتے ہیں اس کو تو ہم کو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی سیکر ہو انڈیویجل لیول پر بھیڑ کے لیول پر نہیں آپ بھیڑ اکٹھا کر کے تقریر کریں تو وہ میں نہیں کر رہا ہوں کبھی ایسی غلطی مت کیجیے بھیڑ کے پاس کوئی دماغ نہیں ہوتا یاد رکھیے اس چیز کو crowd had no mind crowd کا کوئی مائنڈ نہیں ہوتا کراؤڈ تو ایک ایموشنل آؤٹ بس کا نام کراؤڈ ہے تو بھیڑ کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے کسی بہت ہی سیریس ایشو پر کبھی بھی ممکن نہیں ہے تو آپ اگر کچھ ایسے انڈیویجل ہیں جس یہ انڈیویجل بیٹھے یہاں کراؤڈ نہیں ہے یہاں پر تو اگر آپ کو ایسے کچھ لوگ ملیں جو سیکر ہوں جاننا چاہتے ہوں اور سچ مچ وہ ہسٹری کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہوں ریشنلی تو ان کو بتائیے نہیں دوسرا طریقہ کیا ہے آپ بھائی کیجیے اتب سواد العظم اتب سواد العظم کا معنی ہے کہ مجارٹی کا اتباع کرو یہ ہے پریکٹیکل سینس میں جیسے زیادہ لوگ ہیں تو چل تو اسی طریقے سے اپنے اپنے دین کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنا عقیدہ محفوظ رکھیے اپنا ایمان محفوظ رکھیے اور اس میں آپ جیسے مثال کے طور پر مسجد کی نماز ہے عید کی نماز ہے حج کے اجتماع ہے وہاں پر آپ جانتے ہیں بہت اختلافات ہوتے ہیں بہت اختلافات تو وہاں آپ کو اس اختلاف کا پارٹ نہیں بننا ہے کچھ جو جو ہو رہا ہے اس کو مان لیجیے یعنی ایک امام جو ہے فرض کیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے امام کیونکہ بے نماز جائز نہیں ہے آپ اس بہت مت پڑیے بس جس میں زیادہ لوگ راضی ہو جائے وہی امام ہے کیونکہ دیکھیے نماز جو ہے ہر آدمی اپنی پڑھتا ہے امام کی نماز نہیں پڑھتا کوئی یہ بہت غلط بات ہے کہ امام اگر غلط ہے تو آپ کی نماز غلط ہو جائے گی یہ بالکل بیس یعنی لیس ہے امام اچھا ہے تو اس سے آپ کی نماز اچھی نہیں ہوگی امام برا ہے تو آپ کی نماز بری نہیں ہوگی اب دیکھیے مکہ مدینہ میں جو منافقین تھے وہ رسول پہ نماز پڑھتے تھے جتنے منافقین تھے دیکھیے وہاں کہاں سے کوئی مسجد نہ ہوئے چھوٹا سا ٹاؤن تھا سب آتے تھے مسجد میں تو منافقین رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے انہیں کے میں قرآن میں ڈارف منافق جہنم میں جائیں گے تب بھی دیکھیں ہمارے مسئلہ نہیں کھڑا کیا گیا کہ منافق نماز نہ پڑھے منافق الگ مسجد ہو یہ نہیں تو دیکھیے مسجد کی نماز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تنظیم کے لیے آرگنائزیشن کے لیے اس لیے نہیں کہ وہ امام اچھا ہے تو آپ کی نماز اچھی ہو جائے گی امام برا تو آپ نماز بری ہوگی رسول اللہ کی نماز منافق کی نماز اچھی نہیں ہوگی یہ ہے مطلب اتباع سوال اعظم کا کہ جسے میجارٹی ہو وہ پریکٹیکلی اس کو مان لو تمہارا عقیدہ جو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے اپنے اخلاص کو بچاؤ اپنی نیت کو بچاؤ اپنے عقیدے کو بچاؤ باقی جو عملی طور پر جو لوگ زیادہ ہوں تم بھی مان لو جیسے مثال کے طور پر میں گیا برمنگھم میں تو وہاں ایک جگہ ایک بڑا ادارہ ہے ان کا اس میں سب وہ ہیں بریلوی قسم کے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے ہیں رسول اللہ کے السلام علیکم رسول اللہ تو حنفی فقہ اس کو ناجائز بتاتے ہیں تو میں وہاں تھا تو مجھے بلایا تھا انہوں نے تقریر کرنے کے لیے تو میں بھی کھڑا ہو گیا تو اگر آپ بالکل تمہیں اس سینس میں لیں فقی سینس میں تو میں نے غلط کیا میں تو غلط نہیں کیا میں اس حدیث کے مطابق کیا میں نے کہ اتنے سواد سوادر اعظم جیسے لوگ زیادہ ادھر کھڑے ہو جاؤ تم اپنی نیت کو بچاؤ اپنے انٹینشن کو بچاؤ کیونکہ اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو خام خواہ جھوڑا کھا ہوگا لڑائی ہوگی تو یہ ہے پوری بات کوشچن ہے میرا اس کے سلسلے میں مقام ابراہیم جو ہے جو خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم ہے اس کے متعلق کوئی ثابت ہے بات قرآن سے کہ مقام ابراہیم میں وہ کہتے ہیں مطلب جو روایت ہے اس کے مطابق ہے کہ ابراہیم وہاں کھڑے تھے اور ان کا پیر کا نشان ہے وہاں پہ یہ سب بالکل جھوٹی بات ہے کھڑے ہونے سے پیر کا نشان نہیں پڑتا پتھر کے اوپر پیر کا نشان نہیں پڑ جاتا کھڑے ہونے سے یہ بالکل فضول بات ہے مقام ابراہیم جو ہے وہاں قرآن مجید میں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی بس نہ اس کی کوئی اس کا کوئی کہ وہاں نماز پڑھ لیا آپ نے تو جنت ملے گی نہیں پڑھا جنت نہیں ملے گی یہ سب بالکل کچھ بھی حقیقت اس کے نہیں وہاں یہ تھا کہ حت ابراہیم تھے اور اسماعیل تھے تو اسماعیل اٹھا اٹھا کر اینٹ دیتے تھے اینٹ یا جو مسالہ ہوتا ہے وہ اینٹ جماتے تھے بس یہ ہے اتنی حقیقت اس کی ہے کہ مقام ابراہیم جو ہے تو اس کو آپ جانتے ہیں کہ زمانے میں اونچا کرنے کے لیے طریقے ہوتے ہیں تو موسا کرنے کا طریقہ نہیں تھے تو پتھر رکھ دیا گیا وہاں اس اونچے پر کھڑے ہو گئے ابراہیم اور اس بات دیتے رہے ہی ہے بس اس کچھ نہیں کوئی مسٹری نہیں اس کے اندر اور پاؤں کا نشان تو بالکل غلط ہے اس کے کوئی سر ہے نا پیر مطلب کیونکہ وہ جگہ اس میں تو سیلاب آ گیا تھا وہ جگہ ساری ختم ہو گئی تھی وہ جگہ کیسے فکس ہوئی کہ وہ اسی جگہ پہ کھڑے تھے نہیں سیلاب آئے تب بھی وہ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہاں یہ تھا تو وہاں پتھر رکھ دیا انہوں نے یہ مشہور تھا کہ مقام ابراہیم رکھ تو انہوں نے کوئی مسٹری اس کے اندر نہیں ہے کچھ بھی نہ فضیلت ہے نہ کچھ ہے ٹھیک ہے فضیلت کا تعلق اندر سے ہے پتھر سے نہیں کیا فضیلت ہو گئی تو نماز پڑھنا اتنا مشکل ہے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں وہاں پر بھی اتنے لوگ پڑھ رہے تھے وہاں بھی مشکل ہے وہ سب بالکل فوج عقیدے ہیں نہ کہیں یہاں نماز پڑھنے سے فضیلت ہے نہ کہیں وہاں نماز پڑھنے سے فضیلت ہے حدیث بات ہے اتقوا ہاں ہونا یہاں فضیلت تو یہاں پر ہے دھوپ مچاتے ہیں لوگ بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سعودی والوں نے بھی تو ایسے ہی کر رکھا ہے نا وہ ریاض الجنہ جتنا ہے اتنی دور گرین کارپیٹ بچھا کے رکھے اب اس میں جا کے وہ ذرا زیادہ ابزارمنٹ ہے رش زیادہ ہو گیا اور بھی وجہ نہیں گرین ایسے ہی یہ سب عوامی عقیدے ہیں اس کا تعلق شریعت سے نہیں اسلام سے نہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان سے منسلک کیوں کرتے ہیں کہ نالج ہاں؟ منسلک یہ جو علماء ہیں وہ ان سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں یہ تو بات کو ایک رواج پڑا بات کو پہلے نہیں تھا یہ وہ کچھ نہیں دیکھیے اب یہ مدرسے ہوا کرتے ہیں باقاعدہ مدرسے میں پڑھائی ہوتی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا تو پہلے جو علماء ہوتے تھے اپنے گھر پہ رہتے تھے اپنے گھر پر تو آ کر وہاں پڑھا کرتے تھے وہ اس سے ایک سلسلہ چلا اجازت کا ڈگری نہیں ہوتی تھی پہلے اب ڈگری دیا تھی جاتی تھی یہ سب نہیں تھا تو ایسے تم نے کہاں پڑھا ہے تم نے کہا مولانا فران سے پڑھا اس نے کہا فران سے پڑھا اسے سلسلہ بتایا جاتا تھا کہتے اجازت تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے مدرسے کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو گئی دیکھیے اہمیت اس چیز کا جو قرآن میں ہو حدیث میں ہو یا صحابہ کیا پایا تھا یہ تو بات کو ایسے بنایا گیا ہے اب اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کوئی بڑی چیز حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہو یہ جو سلسلہ کہتے سلسلہ سلسلہ صرف حدیث کے لیے تھا اس وہ صحیح تھا اب جو سلسلہ بنا رکھا ہے لوگوں نے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں صوفیوں میں سلسلہ ہے اور اس میں سلسلہ ہے حدیثوں میں تو ضروری تھا کیونکہ حدیث جو تھی ایک چین ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں سنا رسول اللہ سے کہتا ہے کہ میں سنا سنا ان ان سے سے انہوں یعنی صحابی کہتے کہ میں رسول اللہ سنا تابعی کہتے کہ میں صحابہ سنا تبا تابعین کہتے کہ میں تابعی سنا یہ ہے سلسلہ جس کو کہتے روایت وہ تو ضروری تھا باقی آج کل جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں دیکھیے ایک ہے رواجی مذہب ایک ہے وہ مذہب جو قرآن حدیث میں ہے یہ سب رواجی مذہب ہے کہیں نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ حدیث میں اس کا ذکر ہے اب یہ ریویژن آف یا مدرسوں کا آپ کب تک ایکسپیکٹ کریں گے جو جس طرح پڑھایا جا رہا ہے مدرسوں میں وہ جا کر کے صرف اپنے فقہی مسائل رٹ کے آتے ہیں یہ مسئلہ دیکھیے بہت ہی نازک مسئلہ ہے سبھی لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے کا نصاب بدلنا چاہیے مگر وہ پاسبل نہیں ہے لیے نہیں ہے کہ دیکھیے سیکولر ایجوکیشن میں ٹریننگ کالج ہوتے ہیں B Ed M Ed training college یہاں ٹریننگ کالج کو تصور ہی نہیں تو اگر آپ بدلے تو استاد کہاں سے آئیں گے کہاں سے لائیں گے آپ ٹرین یعنی ٹیچر موجود نہیں ہے اب جو اس کو جب دوسری بک لائیں گے تو کون پڑھائے گا اس کو تو سیکولر ایجوکیشن میں جو ٹریننگ کالج ہوا کرتے ہیں اس سے آپ کو استاد سپلائی ہوتے ہیں ٹریننگ کالج آپ کو استاد سپلائی کر رہا ہے یہاں ایسا کچھ حصے بھی نہیں تو جب تک آپ نئے استاد کو ٹرین کر بنانے کا انتظام نہ کریں تب تک کچھ ہونے والا نہیں اس لیے میں اس پہ کچھ رہا نہیں مانا شبلی نعمانی چاہتے تھے کہ ایک سسٹم بنایا جائے ٹریننگ کا اور بھی کئی لوگوں نے چاہے ٹریننگ کا یعنی ہمارے بھی ٹریننگ کالج ہوں سیکولر ایجوکیشن کی طرح مگر ہوا کچھ بھی نہیں تو جب تک آپ ٹرینڈ استاد نہیں بنائیں گے تو بدلنے سے فائدہ کیا ان نئی کتابوں کو پڑھانے کے لیے استاد چاہیے نا کئی ایسے بنائے گئے ادارے نئے وہ چلے نہیں کیونکہ ٹرینڈ استاد نہیں تھے آپ ٹرینڈ استاد نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا درس نظامیہ درس نظامیہ کوئی مقدس نہیں ہے وہ لیکن وہی جو پڑھتا ہے آدمی وہ پڑھتے پڑھتے ٹرینڈ ہو جاتا ہے پڑھانے کے لیے تو وہ تو ٹرینڈ ہو گیا لیکن آپ ایک نیا اگر لائیں تو اس کو اس کے لیے ٹرینڈ افراد کہاں ہیں تو اسی کو چاہتے تھے کچھ علماء ایسے ادارے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ آپ کو ایک ٹریننگ کا ایک پورا سسٹم بنانا پڑے گا وہ ہمارے موجود نہیں ہے یونیورسٹیوں میں اور مطلب مسلسل ٹیچر کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں وہ بھی ہمارا نہیں ہے مدرسے مطلب میں وہ بھی نہیں مطلب انصاف بدلنے سے پہلے آپ کو ایسے ٹرینڈ افراد بنانے پڑیں گے جو نئے نئے کو پڑھا سکے وہ ہے نہیں تو اب جو یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز کر کے آتے ہیں پی ایچ ڈی وغیرہ یہ لوگ کوئی امپیکٹ نہیں چھوڑ سکتے وہ کچھ جانتے نہیں عربی سے ایم اے کرتے جانتے کچھ بھی نہیں اصل بات یہ کہ وہ یہ ٹرینڈ افراد نہیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو حیدرآباد میں ایک ہے مونخ انہوں نے ایک المحد العالی بنایا ہے وہاں پر اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک مدرسہ ہے کہ جدید ضرورت کے مطابق علماء تیار کرنا میں وہاں گیا دو بار گیا ہوں وہاں کچھ بھی نہیں ہے وہی قدیم کیونکہ علماء ہے کہاں جو نئے نئے ڈھنگ ڈھنگ سے سے پڑھانے والے علماء ہے نہیں تو وہ بھی یعنی اس کا نام ہے جدید مدرسہ امرا قدیم مدرسہ ہے ایسی کئی مثالیں ہیں تو بیسک بات یہ کہ آپ پاس ٹرینڈ استاد نہیں مدد ندوا دیکھیے ندوا جو ہے اس لیے بنایا گیا تھا جدید کے لیے اس کا وہ تھا ندوے کا ماٹو کہ قدیم صالح جدید نافے ماٹو اس کا ندوے کا کہ قدیم صالح جدید نافے تو دونوں کا کمبنیشن یہ ندوا کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ استاد تھے نہیں وہ بھی ویسے ایک مدرسہ بن گیا جیسے کہ دیوبند مدرسہ ہے دیوبند کے مقابلے میں بنایا تھا انہوں نے کہ دیوبند جو ہے بالکل ٹریڈیشنل ہے یہاں بنایا تھا کہ ہم ٹریڈیشن اور ماڈرنٹی دونوں کو اکٹھا کریں گے ٹریڈیشن یعنی اور ماڈرنٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے لیکن وہ بھی ٹریڈیشن بن گیا کیونکہ ٹیچر نہیں تھے اب جیسے آپ کی کتابیں ہیں ہر جگہ لوگ اپوز کرتے ہیں اب کو ایک نیا جی۔ طریقہ ملتا نئی بات سمجھنے ملتی گزشتہ چودہ سو سال میں کس نے کہا اس طرح نہیں کہتے دروازہ بند کر دیا کہنا نئی بات کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں دیکھیے ایک بہت ہی طاقتور آدمی کھڑا ہو کچھ ایک پروسیس گا مشکل جو ہمارے طاقتور آدمی ہوتے وہ جاتے ہیں فوراً اقبال نے شاعری کرنا شروع کر دیا اب دیکھیے اقبال جو تھے ایک ٹیکس ایگزامپل دیتا ہوں آپ اقبال کو یہ خیال پیدا ہوا کہ نئے علماء بنانا تو انہوں نے وہاں پر لاہور میں کالج قائم کیا اس کا نام تھا اشاعت الاسلام کالج لاہور میں چار سال کورس تھا اس میں اس میں تھا کہ نیا پرانے دونوں پڑھایا جائے وہ ٹوٹ گیا وہ کیوں اقبال خود تو شاعری کرتے تھے اور اس کو دے دیا ایک یوسف صاحب تھے ان کا حوالے کر دیا ایسے تھوڑی کام ہوتا ہے یہ اخبار خود ساری چھوڑ کر کے اسے اپنے جھونک دیتے ہمارے دلی میں اندرا گاندھی نے ایک بہت اچھی زمین دی تھی مسلمانوں کو وہ پڑی ہوئی تھی پچیس تیس سال سے تو ایک آدمی نکلا سراج قریشی آئی ول جھونک myself for this cause یہ انہوں نے کہا کہ آئی ول جھونک myself for this cause یعنی میں بناؤں گا کو تو بڑی بلڈنگ بنا لی انہوں نے پہلے وہ ایسی پڑا ہوا تھا ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو اخبار کچھ آئے تھے اب جھوک دس کال وہ تو شاعری کرتے رہے اور یوسف سلیم چشتی ایک تھے کہ تم چلاؤ ایسے کام نہیں ہوتا ہے جیسے کہ میں اپنے کو جھوک رکھا ہے دعوت اب میں تو کہیں بزنس کروں اور ریل سے کہیں تم چلاؤ تو ایسے چلے کچھ چل سکتا ایسے میں بزنس کروں یا سعودی عرب میں جا کر کہیں ٹھاٹ سے رہوں اسے کہیں تم چلاؤ یہ ایم ایل اے نہیں ہوا ہے کہ خود تو نے اپنے کو اس میں چھوکا نہیں سمجھا خود تو اپنا اسٹیج پر اپنے کو نمایاں کرتے رہے اس اسٹیج اس اسٹیج پر اور دوسروں کا تم چلاؤ ایسے دنیا میں کام نہیں ہوتا وہ اسپیچ آئی آئی ول چھوک myself for this cause تب کام ہوتا ہے خود شبری نواری کا بتاتا ہوں میں آپ کو وہ اس معاملے میں بہت زبردست ان کو خیال تھا اس بات کو وہ چاہتے تھے لیکن دیکھیے ایک اور چیز میں بتاؤں گا وہ یہ ہے you have to avoid the difference وہ ندوہ آئے اسی مقصد کے لیے کہ ندوے کو ویسا بنائیں گے وہ ندوے کو نیا بنائیں گے لیکن شبلی نمائیں بھی وہ بھی شاعری کرتے تھے آپ کے اخبار کے طریقے سے تو شاعر لوگ ہوتے ہیں جذباتی جو شاعر ہوتے ہیں وہ جذباتی ہوتا ہے تو شبلی نمائیں سے ڈفرینس ہو گئے وہاں ندوہ میں تو چھوڑ کے چلے گئے غصہ ہو گئے اس طرح کام چل سکتا ہے شبلی نمائیں نے شعر کہا تھا کہ ادما ادماں بدن کے دگرے داشت بادام رفت کے بڑے دگر تو ڈفرینس مارش اور ندوی ڈفرینس کے بنا پر چلے گئے پاکستان شبری ڈفرینس کے بنا پر چھوڑ گئے چھوڑ چلے گئے اس کو جب تک آپ یہ طاقت نہ ہو کہ ڈفرینس کو اوائڈ کرتے ہوئے آپ جڑے رہیں جڑے رہیں جڑے رہیں تو دو باتیں ہوئیں ایک اپنے کو جھونکنا اپنے آپ کو جھونکنا دوسرے ڈفرینس کو اوائڈ کرنا ہماری قوم جو ہے وہ کسی بھی نئی بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتی ہم بھی کام نہیں کر پاتے جب بڑی خدا کی مدد ہمیں نہ ملی ہوتی تو اتنا زیادہ اپوز کرتے ہیں اتنا زیادہ اپوز کرتے ہیں کہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں پاتا ہے میں دیکھیے میری پالیسی کیا ہے میں کبھی جواب ہی نہیں دیتا میں کبھی جواب ہی نہیں دیتا اگر میں جواب دینے لگوں تو مشن نہیں چل سکتا مشن ختم ہو جائے گا پھر مشن نہیں چل سکتا میں کتنا میرے خیال کہتا ہے لکھا تھا کتابیں چھپی ہیں بہت ساری اور کتابوں کو یہ عرب لوگ بتائے گا پھر آدمی اردو ایک لفظ نہیں جاتا اس کو بتا رکھا ہے دیکھو یہ کتاب اتنا پھیلا رکھا ہے ہم اس کو کچھ بھی نہیں نظر انداز کرتے ہیں میرا نظریہ میں کہتا ہوں گو ٹو بھاڑ ایک عالم صاحب نے فکر کی غلطی کی کتاب میرے سامنے لے آئے اس میں الرسالے کا ایک پیراگراف چھپا ہوا ہے وہ بتا رہے تھے وہ اسلامی تاریخ کے دو کردار حسنائن زور اسلام سے لیا تو اس میں جو ہے امام حسن صاحب کا رول اور امام حسین تو امام حسن کے رول سے جو ہے اسلام کو کتنا فائدہ پہنچا اور حسین کے رول سے جو ہے وہ الفاظ ایگزیکٹلی معلوم ہے نقصان تو انہوں نے کہہ رہے کہ ہم یہ دو وہ اتنے مقدس کردار ہیں کیسے ایک سے نقصان پہنچ سکتا ہے کس سے ایک سے فائدہ ہو سکتا ہے نہیں دیکھیے وہ وہ چھوڑ دیجیے آپ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں دوسری بات کر رہا ہوں کہ جو بانی ہے اس بانی کے اندر دو صفت ہونی چاہیے ایک ہے کہ وہ خود اپنے کو جھوکے اس میں دوسرے ڈفرینس کو اوائڈ کرے تو اقبال شبلی سرسو ندی ٹاپ کے لوگ انہوں نے چاہا کہ ایک, ایک نئے وہ کریں لیکن سب کا یہ حال ہوا کہ اخبار نے آپ کو نہیں الگ رہے شبلی اور بات ہے کہ ڈیفرنس کو لے کر کے وہ چھوڑ دیا ادارہ انہوں نے شبلی نے نے ندوا چھوڑ چھوڑ دیا دیا تو ڈفرینس کو لے کر کے آپ نے بیچ سے چھوڑ دیا آپ نے دوسرا کون آئے گا اس ٹاپ کا آدمی کوئی دوسرا نہیں آئے گا آپ کو کرنا پڑے گا ڈفرینس ہر جگہ ہوتے ہیں رسول ڈفرینس دیکھیے آپ سمجھتے ہو کہ آپ لوگ جو ہے ناطے سنتے ہیں ہیں سمجھتے ہیں کہ رسول جو تھے ان کا معاملہ وہاں بالکل پرفیکٹ تھا کچھ ہی نہیں ہنین کا غذبہ ہوا اس میں بہت ساری غنیمت ملی تو رسول نے جب تقسیم کیا اس کو تو زیادہ تر دے دیا مہاجرین کو آتا ہے کہ علم یوتل انصار انصار کچھ نہیں دیا تو ایک انصاری جو صحابی تھا صحابی مجھے رسول کے سامنے اگر کہا وہ ما عدلتا خدا کی قسم آپ نے انصاف نہیں کیا آج آپ کے پاکستان میں کوئی کہے تو اس کو گردر مارے گا اس کے کوئی کہے کہ رسول نے انصاف نہیں کیا تو گردر مار دیا گا اس کے وہاں کچھ بھی نہیں ہوا کچھ کوئی نہ غصہ ہوا نہ کچھ ہوا تو ڈفرینس کو برداشت کرنا اتنی بڑی بات ہو رہی کہ اللہ ماں عدل تھا خدا قسم آپ نے انصاف نہیں کیا تو لوگ ڈفرینس کو برداشت نہیں کر پاتے تو دو باتیں ہونی چاہیے بانی کے اندر ایک تو ایک خود اپنے آپ کو جھوکے وہ جی ہاں دوسرے ایک وہ ڈفرینس کو برداشت کرے